اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو مل کر سب قرآن قرآن کو کھولو داغے اسیاں سارے دھولو مل کر سب قرآن کو کھولو داغے اسیاں سارے دھولو نار جہنم سے بچ جاؤ رستہ سنت کا اپناؤ نار جہنم سے بچ جاؤ رستہ سنت کا اپناؤ دنیا کو توحید سناؤ شرک و بدعت سے بچ جاؤ ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو حق کے کائے دین کا منحج پیارے ذنورین کا منحج حق کے کائے دین کا منحج پیارے ذنورین کا منحج دعوت اور جہاد کا منحج ہر مرد آزاد کا منحج دعوت اور جہاد کا منحج ہر مرد آزاد کا منحج اللہ کے ہر ولی کا منحج ہم اللہ کو ماننے والو ہر حرف حق پہچاننے والوں ایک اللہ کو ماننے والوں ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو سورہ توبہ پڑھ کے دیکھو راہ بدر پہ چل کے دیکھو سورہ توبہ پڑھ کے دیکھو راہ بدر پہ چل کے دیکھو نیکیوں کی جب فصل کٹے گی جنت تیری راہ تکے گی نیکیوں کی جب فصل کٹے گی جنت تیری راہ تکے گی ہاتھ میں اب تلوار اٹھاؤ پرچم حق کو اونچا اڑاؤ ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو دنیا سے تم شرک مٹاؤ کفر کے سب تابوت گراؤ دنیا سے تم شرک مٹاؤ کفر کے سب تابوت گراؤ موسا بن نسیر بھی تم ہو خالد اور زبیر بھی تم ہو موسا بن نسیر بھی تم تم ہو خالد اور زبیر بھی تم ہو تارک کی تصویر تمہیں ہو چرت کی تحریر ہو ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو حق کے کائے دین کا منحج پیارے نورین کا منحج حق کے کائے دین کا منحج پیارے سنور کا منحج دعوت اور جہاد کا منحج ہر مرد آزاد کا منحج دعوت اور جہاد کا منحج ہر مرد آزاد کا منحج اللہ کے ہر ولی کا ہم حمزہ طلحہ علی منحج ایک اللہ کو ماننے والو ہر پہ حق پہچاننے والو اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے پہچاننے والو اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو مل کر سب قرآن کو کھولو داغے اسیا سارے دھو لو مل کر سب قرآن کو کھولو داغے اسیا سارے دھو لو نار جہنم سے بچ جاؤ رستہ سنت کا اپناؤ نار جہنم سے بچ جاؤ رستہ سنت کا اپناؤ دنیا کو توحید سناؤ شر کو بچ جاؤ ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر فی حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے والو ایک اللہ کو ماننے والو ہر حق پہچاننے چاننے والو